حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین افراد سفر میں ہوں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں نافع رحمہ اللہ مولا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ حدیث سننے کے بعد ہم نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے کہا آپ ہمارے امیر ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نو